ہمیں عبد العزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سنائی کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی اللہ کے رسول انس ایک سمجھدار لڑکا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت کرے گا یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اللہ کی قسم میں نے کوئی کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور میں نے کوئی کام نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تیرہ